رسوله مولا نلا ونحن على ذلك من ولاد و والحمد اللہ رب اللہ ایک مرتبہ درو شریف پڑھ لیجئے صل على محمد نبی وعلى علی وصحبه وسلم میری پیاری مائیں محترمہ بہنیں اور امت کی پیاری بچیاں اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہے اتنی نعمتیں دی ہے کہ کچھ کے بارے میں تو ہمیں احساس ہے لیکن کتنی نعمتیں ایسی ہے کہ ہمیں اس کا ادراک بھی نہیں ہے ہمیں پتہ بھی نہیں ہے ہم ان نعمتوں کو یوز کر رہے ہیں وہ نعمتیں ہمارے پاس موجود ہے لیکن کبھی خیال بھی نہیں جاتا کہ اللہ نے کیسی کیسی پیاری نعمتوں سے نوازا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہے وہ انکاؤنٹیبل ہے قرآن کریم خود بیان کرتا ہے وَإِن تَعُدُّوا اللَّهِ لَا تُحْسُوهَا کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو کاؤنٹ کرنے جاؤ تو وہ ان کاؤنٹیبل نعمت ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں نصیب فرمائی ہے صرف یہی تو سوچو کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا یہ اتنی بڑی نعمت ہے اتنی بڑی نعمت ہے کہ ہم اندازہ لگائے اللہ اگر چاہتا آج ہمیں ڈونکی بھی تو بنا سکتا تھا گدھا بھی تو بنا سکتا تھا اینیمل بھی تو بنا سکتا تھا ارے ایسا اینیمل بھی بنا سکتا کہ جو دیکھتا ہم پر اٹھا کر پتھر پھینک دیتا لیکن اللہ نے ہمیں انسان بنایا پلس اللہ کی دوسری بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ نے انسانی نہیں بنایا ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیا دین ہمیں نصیب فرما دیا اسلام ہمیں نصیب فرما دیا اور یہی تو وہ دین ہے کہ جس کو سوچ کر جس کو سمجھ کر آج رمضان کے مہینے میں اتنی بڑی تعداد میں ہماری مائیں بہنیں یہاں پر جمع ہو چکی ہے کہ میں مسلمان ہوں یہ رمضان کا مہینہ ہے یہ روزے کا مہینہ ہے یہ تراوی کا مہینہ ہے یہ تقوی کا مہینہ ہے میں اللہ کے گھر میں جاؤں گے اللہ کے گھر میں بیٹھوں گے اللہ کی باتوں کو سنوں گے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر دعائیں کروں گے یہ جذبہ اس بنا پر آیا کہ اللہ نے ہمیں دین کی نعمت سے نوازا ہے اور اس سے بڑھ کر پھر اللہ نے یہ نعمت دی کہ ہمیں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا کر دیا یہ اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے اگلے نبیوں نے تو اللہ سے ریکویسٹ کی کہ اللہ ہمیں امت محمدیہ میں پیدا کر دے ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دے یہ اللہ کا کرم ہے وداؤٹ ہماری درخواست کے وداؤٹ ہماری اپلیکیشن کے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا کر دیا تو آج ذرا سوچو کہ اللہ نے کتنی نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے انسان بنایا ایمان دیا امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا کیا بلکہ سوچتے چلے جاؤ کہ اللہ نے کیسی کیسی نعمتوں سے نوازا ہے یہ اللہ نے ہمیں عقل کی نعمت دے دی آج اللہ کا شکر ہے ہمارے پاس عقل موجود ہے ہم سمجھ سکتے ہیں ہم سوچ سکتے ہیں ہم ڈیسیشن لے سکتے ہیں ورنہ سوچو امت میں ایسے بچے بھی موجود ہیں ایسی بچیاں بھی موجود ہیں جو بچارے مینٹلی طور پر ڈزیبل ہے جن کے پاس عقل نہیں ہے منہ سے رال ٹپکتی ہے انہیں اس کا پتا نہیں چلتا ہے انہیں اپنے کپڑوں کے بارے میں پتا نہیں ہے کہ کپڑا پہننا کسے کہتے ہیں وہ بیچارے دکھنے میں تو انسان ہے لیکن جانوروں کی طرح نہ سمجھ سکتے ہیں نہ بول سکتے ہیں نہ کچھ جانتے ہیں ایک مردہ لاش کی طرح دنیا میں جی رہے ہیں انہیں اپنے کپڑوں کا بھی احساس نہیں ہوتا ہے اور بدن میں یہ حالت ہے کہ پیشاب ہو جائے اس کا بھی پتہ نہیں چلتا ہے کپڑوں میں پیشاب ہو جاتی پتا نہیں چلتا یہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے عقل کی نعمت سے نوازا ہے کتنی نعمتیں ہم کاؤنٹ کرے یہ اللہ نے آنکھوں کی نعمت ہمیں دی ہے کتنی پیاری یہ آنکھ کی نعمت ہے کہ جی میں آیا وہ دیکھ لیا سوچو ان لوگوں کے بارے میں کہ جن کی آنکھیں نہیں ہے جن کی آنکھوں میں اندھیرا چھایا ہوا ہے ان کے لیے دن بھی برابر رات بھی برابر ہر وقت اندھیرا چھایا ہوا ہے بیچارے ایسے اندھے بچے ہیں ایسی اندھی اور بلائنڈ بچیاں ہے کہ جو ماں کے قریب ہے اپنی ماں کی آواز سنتی ہے لیکن اپنی ماں کو دیکھ نہیں سکتی ہے اس کے دل میں اپنی ماں کے لیے پیار ہے اس کے دل میں اپنی ماں کی پیار کی حرارت موجود ہے لیکن وہ بچی اپنی ماں کو دیکھ نہیں سکتے اپنے باپ کو دیکھنے کے لیے ترستی ہے اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ میں رہتی ہے جانتی ہے یہ میرا بردر ہے یہ میری سسٹر ہے لیکن انہیں دیکھ نہیں سکتی کبھی ان کے دل میں جھانکو جو بیچارے بلائنڈ ہے کتنا ان کا دل اندر سے روتا ہے کہ وہ دیکھ نہیں پاتے ہماری ماؤں بہنوں سے ریکویسٹ ہے کہ ہماری بہت ساری ماں بہنیں باہر پیسج میں بیٹھی ہوئی ہے اوپر بھی انتظام کیا گیا ہے جماعت خانہ پورا فل ہو چکا ہے لیکن اوپر سارا انتظام کیا گیا ہے تو بجائے اس کے کہ آپ جہاں پر جوتے اور چپل رکھی جاتی وہاں پر بیٹھے میری ریکویسٹ ہے اوپر بہت ساری جگہ ہے اور انتظام کیا گیا ہے آپ اوپر کے منزلے میں تشریف لے جائیں جزاک اللہ تو برحال میری مائیں بہنیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آنکھوں کی نعمت سے نوازا ہے اللہ نے ہمیں زبان کی نعمت دی ہے یا اللہ یہ کیسی نعمت ہے جو جی میں آیا بول دیا جس سے آیا میسج دے دیا جس سے آئی ہم نے بات چیت کر لی سوچو ان ہسبینڈ اینڈ وائف کے بارے میں کہ جن کے پاس زبان موجود نہیں ہے بیچاری بیوی کو کوئی بات کہنی ہوتی اپنے ہسبینڈ کو وہ اشارے سے کہتی ہے ہسبینڈ کو بیوی سے کوئی بات کر کرنی ہے وہ اشارے سے کہتا ہے یا پیپر پر لکھ کر دیتا ہے وہ اپنے دل کی بات کو زبان پر نہیں لا سکتے ہیں آج اللہ کا شکر ہے اس نے ہمیں زبان کی نعمت سے نوازا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ہاتھ کی نعمت دی ہے یہ ہینڈز ہمارے پاس موجود ہے جب جی میں آیا فلاں چیز کو اٹھا لیا فلاں چیز کو رکھ لیا کچن میں جا کر کام کر لیا اپنے ہاتھوں کا ہم نے استعمال کر لیا کبھی تنہائی میں بیٹھ کر سوچو کہ اللہ میری وہ بہنیں میرے وہ بھائی جن کے پاس ہاتھ موجود نہیں ہے بیچارے وہ کھانا کیسے کھاتے ہوں گے وہ استنجا کیسے کرتے ہوں گے وہ وضو کیسے کرتے ہوں گے وہ اپنا چہرہ کیسے دھوتے ہوں گے ارے وہ رات کو سوئے ہوئے ہوں گے بلینکٹ ان کی باڈی پر ہوگا اگر وہ بلینکٹ پاؤں سے ہٹ گیا تو بلینکٹ کو واپس سر پر رکھنے کی ان کے پاس ہاتھ موجود نہیں ہے وہ بیچارے بیٹھے ہوئے ہوں گے فلائی ان کے چہرے پر آ کر بیٹھ گئی وہ فلائی انہیں اریٹیٹ کر رہی ہے لیکن ہاتھ موجود نہیں ہے جس سے وہ فلائی کو اڑا سکے یہ جب ہم سوچتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ یہ دونوں ہاتھوں کی نعمت جسے ہم اتنا معمولی سمجھتے ہیں اللہ یہ ہاتھ کتنے قیمتی ہے جن کو اللہ نے ہاتھ نہیں دیا جو ہاتھوں سے محروم ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ہاتھ کی نعمت کتنی قیمتی ہوتی ہے اللہ نے یہ پیروں کی نعمت دی ہے پاؤں سے چلے جاتے ہیں پاؤں سے ادھر ادھر چلنے لگتے ہیں ہم اپنے ساری ضروریات کو پورا کر لیتے ہیں کبھی سوچو ان لوگوں لوگوں کے بارے میں جو بیچارے پیروں سے محروم ہے جو زمین پر گسیٹ کر چلتے ہیں ان لوگوں کی زندگیاں کیسے گزرتی ہے حضرت شیخ سادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی زندگی کا واقعہ بیان کرتا ہوں ایک مرتبہ میں نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں گیا فرماتے ہیں غریبی کا یہ عالم تھا کہ جب مسجد میں میں نماز پڑھنے کے لیے گیا میرے پاؤں میں شوز نہیں تھے میرے پاؤں میں سلیپرز نہیں تھے میرے پاؤں میں چپل نہیں تھے اور سخت گرمی کا موسم تھا چلتے چلتے جب مسجد میں گیا ہو میرے پاؤں جل رہے تھے میرے پاؤں میں جلن ہو رہی تھے اور مجھے اتنی تکلیف ہوئی ہے زمین پر چلتے ہوئے گرم ریت پر چلتے ہوئے اس سینڈ پر چلتے ہوئے مسجد کی طرف جانا کہ مجھ سے برداشت نہیں ہوا میں نے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھایا اور میں رو رو کر کہنے لگا اے میرے پروردگار میں تیرا بندہ ہو میں تیری عبادت کرتا ہوں میں تجھی کو مانتا ہوں میں مسجد میں آیا ہوں تیری عبادت کرنے کے لیے لیکن اللہ میری حالت یہ ہے میں اتنا غریب ہو اتنا مسکین ہو میرے پیروں میں سلیپر سلیپرز نہیں ہے میرے پیروں میں جوتے نہیں ہے اللہ یہ بھی کوئی زندگی ہے کہ میرے پاس اتنی حیثیت نہیں ہے کہ میں جوتے خرید سکو میں سلیپر خرید سکو اور اپنے پیروں میں پہن سکو الہ العالمین کب تک یہ مصیبتیں برداشت کروں گا کب تک یہ غربت برداشت کروں گا کب ننگے پاؤں بغیر چپل کے میں گھومتا رہوں گا حضرت شیخ سادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں رو رو کر اپنے اللہ کے سامنے میں فریاد کرتا رہا جب نماز میں نے پڑھ لی دعا میں نے کر لی جب میں باہر نکلا ادھر مسجد کے باہر پیر رکھتا ہوں میری آنکھوں نے دیکھا ایک آدمی ہے دونوں پیر اس کے کٹے ہوئے ہیں زمین پر سورین کے بل گسیٹتا ہوا وہ زمین زمین سے گسیٹتا ہوا بغیر پیروں والا مسجد کی طرف آ رہا ہے یہ دیکھنا تھا میری آنکھوں میں آنسو آ گئے مجھے رونا گیا میں دوڑتا ہوا واپس گیا میں نے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے معافی مانگی اللہ معاف کر دینا اللہ معاف کر دینا میں تیرا کیسا نہ شکرا بندہ ہو میں نے یہ بھی نہیں سوچا مجھے یہ تو نظر آیا کہ میرے پاس چپل نہیں ہے جوتے سنتے نہیں ہیں اور میں رونے بیٹھ گیا کاش میں نے سوچا ہوتا کہ تُو نے مجھے دو پیروں کی نعمت سے نوازا ہے اگر تو مجھے لیم پیدا کرتا اگر تو مجھے لنگڑا کر دیتا تو میں تیرا کیا بگاڑ سکتا تھا اللہ تیرا شکر ہے تُو نے مجھے پیر دیے ہے تُو نے مجھے چلنے کی طاقت دی ہے تو میری مائے بہنیں کہنے کا مقصد یہ ہے کتنا سوچے ہم کیا کیا کہے ہم اللہ نے کون سی ایسی نعمت ہے جس سے ہمیں محروم رکھا ہے عقل اس نے ہمیں دی ہے زبان اس نے ہمیں دی ہے آنکھ اس اس نے نے ہمیں ہمیں دی ہے ہاتھ دیے کان اس نے ہمیں دیے ہر قسم کی نعمت سے اللہ نے ہمیں نوازا ہے اتنی ساری نعمتیں موجود ہیں ہاں اب اللہ کا پیغام سنو اللہ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں جب میں نے تمہیں نعمت دی ہے ان نعمتوں کا شکریہ ادا کرو مجھے تھینکس کہو لئن شکر تم لازیدنکم اگر تم نے تھینکس کیا اگر تم نے شکریہ کے دو بول بول دیے میں پرومس کرتا ہوں میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا لیکن اگر تم نے ناشکری کی تمہاری زبان سے تھینکس نہیں نکلی تو میں ناراض ہو جاؤں گا اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کو کہا اذکرو نعمتی اللتی انامتو علیکم اے بنو اسرائیل اسرائیل جو میں نے تمہیں نعمت دی ہے اس کا تذکرہ کرو کہو کہ ہاں اللہ نعمتیں دینے والا ہے اس نے نعمتوں سے بھی نوازا ہے رحمتوں سے بھی نوازا ہے یہ اپنی زبان سے اقرار کرو اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں جگہ جگہ فرما رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہو اپنی قوم کو وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَتِ اللَّتِ اے ایک میری قوم نعمت کا تذکرہ کرو اللہ کا شکر ادا کرو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علیہ السلام کو کہا کہ بنو اسرائیل کو کہو کہ نعمتوں کا شکریہ ادا کرو ہمیں کہا گیا اذکرو نعمتی علیکم جو نعمتیں میں نے تمہیں دی ہے اس کا تم شکریہ ادا کیا کرو دیکھیں آج اللہ معاف کرے نعمت کا شکریہ کرنا تو دور کی بات ہے آج ہمارا تو یہ حال ہو گیا ہے کہ ہر چیز میں اپنے اوپر کریڈٹ لے لیتے ہیں وہ ایک نوجوان تھا انٹرویو کے لیے گیا جاب انٹرویو تھا انٹرویو میں پاس ہو گیا جاب مل گئی اسے جب وہ باہر نکلا تو لوگوں نے سوال کیا ہاؤ واز یور انٹرویو کیسا رہا انٹرویو تیرا ہاؤ ڈیڈ یو ڈو تو جواب میں یہ کہتا ہے ارے مجھے یہ کوشچن کیا تو میں نے یہ جواب دیا یہ کوشچن کیا تو میں نے یہ جواب دیا یہ پوچھا تو یہ جواب دیا گویا سب کچھ میں نے کیا میں نے جواب دیا یہ میری کیپبلٹی ہے میری ایبلٹی ہے میرا انٹیلیجنس ہے جس کی بنا پر مجھے جاب مل گیا ایک دوسرا نوجوان گیا وہ باہر آیا اس کو لوگوں نے پوچھا how was you interview how did you do interview وہ انٹرویو فیل ہو چکا تھا جاب اسے نہیں ملا وہ آ کر جواب دے گا اللہ کی مرضی بس اللہ کی مرضی تھی اللہ مجھے یہ جاب نہیں دلوانا چاہتا تھا شاید اللہ نے میرے لیے کوئی اور اچھا جاب رکھا ہوگا اللہ کی مرضی ہے اس بنا پر مجھے ریجیکٹ کر دیا گیا میری مائیں بہنیں آج ہمارا یہ حال ہو چکا ہے ارے ایکسپٹ ہوا ہے وہ بھی اللہ کی مرضی سے ہوا ریجیکٹ ہوا ہے وہ بھی اللہ کی مرضی سے ہوا لیکن آج ہم اتنے ناشکر ہو چکے ہیں کہ جب کریڈٹ لینا ہو تو اپنے اوپر لے لیتے ہیں اور جب ہار جائے لوز کر جائے تو کہتے ہیں اللہ نی مرضی اللہ ہمارا بارہ معاوج فیصلوں کی دے لو یہ کہاں کا انصاف ہے انصاف تو یہ ہے کہ تجھ ایکسپٹ ہو جائے تو بھی اللہ کی مرضی ہے تو ریجیکٹ ہو جائے وہ بھی اللہ کی مرضی ہے آج ضرورت اس بات کی ہے ہم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں اور اللہ کی نعمتوں کا شکر یہ ہے کہ ایمان والے عمل کرے اللہ کے حکموں پر عمل کرے اللہ نے جن باتوں کا ہمیں حکم دیا اس کے اوپر ہم عمل کرے یہی تو ہے نعمت کا شکریہ ادا کرنا ڈاکٹر ڈاکٹر کے پاس چلا گیا نے کہا تجھے معلوم ہوتی ہے اس بنا پر شوگر کم کر دینا تو ڈاکٹر کی بات کو فالو کرتے ہوئے میری وہ بہن شوگر کھانا کم کر دے گی ڈاکٹر نے کہا تجھے سالٹ سے الرجی ہے تو سالٹ کم کر دینا اس نے سالٹ کھانا کم کر دیا کسی کو کہا تجھے نان ویج کھانے کی ممانعت ہے اس نے نان ویج کھانا چھوڑ دیا ڈاکٹر کی بات پر تو ہمیں یقین ہے لیکن میرے نبی نے جو باتیں ہمیں کہتا ہے اس پر عمل کرنے کے لیے ہمیں بڑا مشکل معلوم ہوتا ہے اللہ کے فرمان سنتے ہیں سن کر ہم بھول جاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ڈے اینڈ نائٹ ہمارے کانوں پر پڑتی ہے سنتوں کا پتا چلتا ہے لیکن کتنا جلدی ہم بھول جاتے ہیں میری مائیں بہنیں اگر آج ہم نے اللہ کی ناشکری کی اور ناشکری میں میں بھی شامل ہم سب شامل ہیں تو یاد رکھنا اللہ تبارک و تعالی ظاہر میں دنیا میں تو ہمیں وہ عذاب نظر نہیں آتا ہے لیکن اللہ کا اللہ تبارک و تعالی کا فیصلہ ہے کہ میری نعمتوں کی ناشکری کرنے والے میرے حکم کی نافرمانی کرنے والے میں باطنی طور پر ان کی شکل کو مسک کر دوں گا ان کے چہروں کو بگاڑ کر رکھ دوں گا ہاں ایک بات آپ کو بتاتا چلو کہ بنو اسرائیل نے جب اللہ کی نافرمانی کی تھی اللہ ناراض ہو گیا اللہ نے ان کے چہروں کو بندر کا چہرہ بنا دیا منکیز کے چہرے بنا دیے اللہ نے ان کے چہروں کو کھنزیر کا سور کا چہرہ بنا دیا یہ ان کے اوپر عذاب آیا تھا نعمتوں کی ناشکری پر اور اللہ کی نافرمانی پر یہ تو احسان ہے ہمارے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ہمارے نبی نے ہمارے لیے دعا کی تھی اللہ میری امت کا چہرہ کبھی بھی مسک مت کر دینا میری امت کو کبھی بندر مت بنانا کبھی کھنزیر کا چہرہ مت دینا ہمارے نبی نے دعا کی تھی اللہ نے فرمایا میرے محبوب میں نے تمہاری دعا قبول کر لی ہے میرا وعدہ ہے کہ آج کے بعد امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کبھی بھی میں مسک کا کامن عذاب نہیں بھیجوں گا یہ اللہ کا اللہ کی پرومس ہے اللہ کا وعدہ ہے تو ہماری امت پر تو یہ کامن عذاب نہیں آئے گا کہ لوگوں کے چہرے بندر بنا دیے جائے لوگوں کے چہرے سور کے بنا دیے جائے لیکن ہاں اگر کوئی اللہ کی نعمت کی ناشکری کرتا ہے تو باطنی طور پر اندرونی طور پر اس کے چہرے کو بگاڑ دیا جائے گا اور یہ پتا چلتا ہے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ دنیا میں بد کرتے ہیں آج دنیا میں انہیں پتا نہیں چلے گا لیکن قیامت کے دن جب انہیں اٹھایا جائے گا تو ان کی شکل کو اللہ مسک کر دیں گے شکل مس کا مطلب ہے شکل کو بگاڑ کر رکھ دیں گے چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل جب قیامت قائم ہوگی اور لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے اللہ کے کچھ بندے اللہ کی کچھ بندیاں ایسی ہوں گی کہ جن کے چہرے سکورپینز کی طرح ہوں گے اللہ حفاظت فرمائے بچھو کی شکل والے ہوں گے اور وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ دنیا میں لوگوں کو تکلیف پہنچاتے تھے دنیا میں لوگوں کا دل دکھاتے تھے دنیا میں لڑائی جھگڑے کرتے تھے نتیجہ یہ ہے اللہ تبارک و تعالی ان کی شکل بچھوؤں کی طرح بنا دے گا کہ سکورپین بھی لوگوں کو ڈنک مارتا ہے یہ بھی لوگوں کے دلوں کو تکلیف پہنچاتا تھا پہنچاتی تھی اس بنا پر اللہ تبارک و تعالی انہیں سکورپین کے چہرے دے کر قیامت میں اٹھائے گا اللہ حفاظت فرمائے حدیث پاک ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن ایسے بھی لوگ ہوں گے کہ جب وہ قیامت کے دن اٹھیں گے تو ان کے چہرے کی طرح ہوں گے ڈونکیز کی طرح ہوں گے اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دنیا میں جانتے تھے تھے نالج تھا تھا علم دین کے کے مسائل معلوم لیکن اس باوجود بھی عمل نہیں کیا عمل نہ کرنے کے نتیجے میں ان کی شکلوں کو اللہ تبارک و تعالی ڈونکیز کی شکل بنا دے گا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن کچھ لوگوں کو قبروں سے اٹھایا جائے گا اور اس حال میں اٹھایا جائے گا کہ ان کے چہرے سور کے چہرے ہوں گے کنزیر کے چہرے ہوں گے اور یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں بے شرمی کے کام کیا کرتے تھے فحاشی کیا کرتے تھے زناکاری اور ایڈلٹری میں مبتلا ہوا کرتے تھے بے شرم قسم کے لوگ تھے اس بنا پر اللہ انہیں سور کا چہرہ دے دے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن کچھ لوگ اٹھیں گے اور ان کے چہرے منکیز کی طرح ہوں گے بندر کی طرح ہوں گے اور یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو دنیا میں ایاری کرتے کرتے تھے تھے فراڈ کیا لوگوں کو چیٹ کیا کرتے تھے دھوکہ دیا کرتے تھے تو اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کو کل قیامت میں اس عذاب میں مبتلا کرے گا اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے تو میری مائیں بہنیں برے کام کا انجام بھی برا ہوا کرتا ہے اگر ہم نے اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا نہیں کیا تو یہ بڑے بڑے عذاب ہے جن کا ہمیں سامنا کرنا پڑے گا اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اسی لیے حدیث حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ کل کو کرنے سے قرآن کو کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ کل قیامت کے میدان میں ہم ہم نے اللہ کی دنیا میں نافرمانی کی ہے ہمارے خلاف آٹھ گواہ کھڑے ہو جائیں گے Just imagine eight آٹھ آٹھ وٹنس باکس میں کھڑے ہوں گے جو ہمارے خلاف گواہی دیں گے اور وہ آٹھ جو گواہی دینے والے ہیں کون ہے وہ آٹھ جس کو قرآن و حدیث کی اسٹڈی کرنے سے پتا چلتا ہے وہ آٹھ جو ہمارے خلاف گواہی دیں گے وہ ہے المکان و زمان و لسان ارکان المکان و زمان و لسان ملکان و دیوان و نبی الانس والجان والرحمن یہ آٹھ گواہ ہمارے خلاف کھڑے ہو جائیں گے جن میں سب سے پہلے مکان جس جگہ پر ہم نے گناہ کیا ہے وہ جگہ ہمارے خلاف گواہی دے گی کہ اللہ یہ زمین پر یہ گناہ کیا کرتا تھا زمین کے اس ٹکڑے پر اس نے یہ گناہ کیا تھا آج جیسے ہماری سی سی ٹی وی سب کچھ ریکارڈ کرتی ہے ویڈیو کیمراز سب کچھ ریکارڈ کرتے ہیں یہ زمین بھی ریکارڈ کر رہی ہے اور یہ قرآن کا سٹیٹمنٹ ہے یوم اذن تحدث اخبارہا بین ربک اوحا لہا تو یہ زمین ہمارے خلاف گواہی دے گی دوسرا جو جگہ گواہی دے گی دوسرا جو ہمارے خلاف گواہی دے گا وہ ہے زمانہ ٹائم یہ ٹائم ہمارے خلاف گواہی دے گا دن ہمارے خلاف گواہی دے گا رات میں گناہ کیے تو رات ہمارے خلاف گواہی دے گی حدیث پاک ہے نبی اکرم صلی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر دن جب نیا دن جنم لیتا ہے تو وہ دن یہ کہتا ہے میں آ گیا اور جو کچھ بھی تم دن میں کرو گے میں اللہ کی بارگاہ میں کل قیامت میں اس کی گواہی دوں گا تو مکان بھی گواہی دے گی زمان بھی گواہی دے گا یہاں تک کہ ہماری زبان بھی گواہی دے گی یس یہ زبان ہے وہ بھی گواہی دے گی یوم تشد علیہ ملسنتہم یہ زبان گواہی دے گی کہ اللہ اس نے یہ گناہ کیا اللہ اس نے یہ گناہ کیا بلکہ یہ زبان اتنی خطرناک ہے کہ یہ بھی ایسے گناہ کر بیٹھتی ہے ایک بول ایسا زبان سے نکل جاتا ہے اللہ ناراض ہو جائے اس پر جہنم کا فیصلہ ہو جاتا ہے اور ایک بول ایسا نکل جاتا ہے جو اللہ کو پسند آ جائے اللہ اس پر جنت کا فیصلہ کر دیتا ہے ابھی میں نے آپ کو کہا کہ اللہ نے یہ زبان کی نعمت دی ہے یہ نعمت اتنی اچھی نعمت ہے جس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے ابھی میں نے کہا کہ بیچارے جن لوگوں کے پاس زبان نہیں ہے وہ اشاروں سے لکھ لکھ کر ایک دوسرے کو میسج دیتے ہیں آج زبان کی نعمت ملی ہے لیکن آج ہماری زبان کا غلط استعمال ہو رہا ہے وہ کہا جاتا ہے جرم ہو سغیرن و جرم ہو کبیر کہ زبان کی سائز بہت چھوٹی ہے ہے لیکن اس کا گناہ بہت بڑا ہے اسی زبان سے کفر کے کلمات نکل جاتے ہیں اسی زبان سے شرک کے کلمات نکل جاتے ہیں اسی اسی زبان زبان سے سے بیک بائٹنگ ہوتی ہے جھوٹ بول دیتے ہیں اسی زبان سے آپس میں جھگڑے ہونے لگتے ہیں میاں بیوی کا جھگڑا اس کی سب سے بڑی وجہ ہماری یہ زبان ہے بیوی ناراض ہو گئی زبان سے جو جی میں آیا بول دیا اب رول تو یہ تھا کہ اگر وائف ناراض ہے تو ہسبینڈ ذرا ٹھنڈا ہو جاتا کہ آج غصے میں ہے بول لینے دو کل میں غصے میں ہوں گا میں بول لوں گا لیکن ہوتا ایسا نہیں ہے ادھر وائف نے غصے میں کچھ کہا ہسبینڈ غصے میں سامنے جواب دیتا ہے وائف غصے میں اور زیادہ بولتی ہے ہسبینڈ اور زیادہ بولتا ہے اور نتیجے میں چھوٹی سی بات اتنی بڑی لڑائی بن جاتی ہے کہ طلاق اور سپریشن تک کی نوبت آ جاتی ہے یہ رات دن کے ہمارے قصے ہیں اللہ نے زبان اس لیے دی تھی کہ زبان سے ہم میٹھے بول بولتے ہیں لیکن لیکن اللہ معاف کرے یہ زمان ہماری اتنی غلط چلنے لگتی ہے جو جی میں آیا بول دیا جیسا جی میں آیا بول دیا یہ تو رول ہے دنیا کا کہ ایک گرم ہے تو دوسرا ٹھنڈا ہو جائے دوسرا گرم ہے تو پہلا ٹھنڈا ہو جائے لیکن یہ رول ہمیں غصے میں یاد نہیں رہتا ہے اگر بیوی ذرا سی غصے میں ہے شوہر ڈبل غصہ بیوی اور غصے شوہر اور غصہ اور نتیجے میں بڑی بڑی لڑائیاں ہو جاتی ہے اس لیے ہمیں اپنی زبان پر کنٹرول کرنا ہے یہی زبان کل قیامت میں ہمارے خلاف گواہی دے گی تو بہرحال یہ تیسرا گواہ ہے کہ زبان گواہی دے گی چوتھے نمبر پر بدن کے آزا ارکان یہ بھی گواہی دیں گے اور یہ قرآن کہتا ہے سورہ یاسین شریف میں فرمایا گیا الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ وہ وَتُكَلِّمُنَا منا وَتَشَّدُ وَرْجُلُهُمْ ہاتھ گواہی دیں گے پیر گواہی دیں گے تو بدن کی آزا گواہی دیں گے آگے فرما فرمایا گیا والملکان دو فرشتے جو ہمارے پاس بیٹھے ہوئے ہیں کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون یہ رات دن ہم اپنا ڈاکیومنٹ ریڈی کر رہے ہیں ان کے پاس ایک ایک چیز کا ریکارڈ ہے یہ ریکارڈ کر رہے ہیں یہ کل قیامت میں ہمارے خلاف گواہی دیں گے اسی طریقے سے ودیوان نام اعمال ہمارے خلاف گواہی دے گا ایسا نام اعمال ہوگا ایک ایک گناہ اندر لکھا ہوا ہوگا بندہ کہے گا مالی لا الا کبیرا یہ کیسا نام اعمال ہے چھوٹا گناہ بھی ریکارڈڈ بڑا گناہ بھی ریکارڈڈ سب کچھ یہاں پر موجود ہے تو یہ بھی گواہی دے گا اتنا ہی نہیں جو ساتواں گواہ ہے وہ ہے نبی الانس والجان اللہ حفاظت فرمائے ہمارے نبی ہمارے خلاف گواہی دیں گے حدیث پاک میں آتا ہے ایوری تھرسڈے کو ہر جمعہ رات کو امتیوں کے اعمال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اعمال کو دیکھتے ہیں اگر نیکیاں آتی ہیں تو خوش ہوتے ہیں اگر برائیاں آتی ہے اور وہ زیادہ ہوتی ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچتی ہے امت کے لیے استغف استغفار کرتے ہیں لیکن کل قیامت کے دن ہمارے نبی بھی کھڑے ہو جائیں گے اور گنہ گاروں کے خلاف گواہی دیں گے یہ قرآن کہتا ہے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيد وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَا أُولَائِ شَهِيدًا تو نبی الانسی والجان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب ہمارے گناہ بڑھ جائیں گے اور ہم نبی کا دل توڑیں گے تو وہ دن بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا اور آخری آخری نمبر پر سب سے بڑا گواہ جو ہمارے خلاف گواہی دے گا وہ ہے رحمان خود اللہ تعالی ہمارے خلاف گواہی دیں گے اور یہ قرآن کہتا ہے سورہ فاتر میں فرمایا گیا وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلْ إِلَّا كُنَّ عَلَيْكُمْ شُهُودَ اللہ فرماتے جو عمل تم نے کیے ہیں ہم تمہارے خلاف گواہی دیں گے اگر وہ بدامہ لیا ہے تو میری مائیں بہنیں ہم اندازہ لگا کل قیامت کے دن کا ہمیں سامنا کرنا ہے یہ اتنے بڑے بڑے گواہ ہیں جو ہمارے خلاف ہوں گے اس لیے ضرورت اس بات کی ہے ہم اللہ کی طرف رجوع کریں نعمتوں کا شکریہ ادا کرے یہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے رحمتوں کا عشرہ ہے اللہ کی رحمتیں برس رہی ہے مانگو اللہ سے گیارہ مہینے ہمارے نافرمانی میں گزرے ہیں لیکن اللہ نے ایک اپورچونٹی دی ہے بلکہ میں کہوں گولڈن اپورچونٹی دی ہے اللہ کے سامنے معافی مانگنے کی اسے منا لینے کی ہمیں ان نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا ہے اور اللہ کے حکموں کو ماننا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں میری مائیں بہنیں جس نے اللہ کے حکم کو مانا جس نے اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کیا قسم خدا پاک کی آخرت تو اس کی بن گئی اللہ نے اس کی دنیا بھی بنا دی وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو گئے وہ آخرت میں بھی کامیاب ہو گئے اور یہ مشکل نہیں ہے ایسی ایگزامپلز ہمارے پاس ہے ایسے لوگ ہمارے سامنے موجود ہے کہ جنہوں نے اپنی زندگیاں اللہ کے حکم کی تعمیل میں گزار دی جنہوں نے اپنی زندگیاں اللہ کی فرما برداری میں گزار دی ہے حضرت مجدد الف رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس اس امت امت میں میں ایسے لوگ بھی گزرے ہیں کہ ٹوینٹی ٹوینٹی ایئرز ہو گئے لیکن گناہ لکھنے والے فرشتے کو گناہ لکھنے کا موقع ہی نہیں ملا اندازہ تو لگاؤ بیس سال زندگی کے گزر گئے لیکن آج تک گناہ لکھنے والا فرشتہ بیٹھا ہوا ہے اسے گناہ لکھنے کا موقع بھی نہیں ملا حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے ایک ایسی عورت کو دیکھا ہے کہ کانت متکلمہ بالقرآن کہ وہ ہر وقت قرآن ہی سے بات کرتی تھی قرآن پڑھتی قرآن کی تلاوت کرتے اور کوئی بھی کوشچن پوچھ لو وہ جواب میں قرآن ہی کی آیت پڑھ کر جواب دیتے تھے اس نے زندگی میں کبھی کوئی اور بات چیت نہیں کی وہ اونلی اینڈ اونلی قرآن پڑھا کرتے تھے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ نے اس عورت کے بارے میں لکھا اس عورت کا اپنا بیٹا بیان کرتا ہے کہ میری امی جان کو میں نے لاسٹ ٹوینٹی ایئر سے یہی دیکھا ہے کہ انہوں نے کبھی قرآن کے علاوہ کوئی اور بات ہی نہیں کی ہے تو میری مائیں بہنیں یہ بھی تو ہماری امت میں تھے یہ بھی تو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق تھے تو ایسے لوگ بھی دنیا میں گزرے ہیں بہرحال یہ رول یاد رکھنا کہ اگر ہم نے اللہ کی نافرمانی کی اللہ کو ناراض کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمیں اس کا جواب دینا پڑے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت میں الگ الگ شکلوں میں ہمیں اٹھائیں گے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور جس نے اللہ کی مان لی اللہ کے حکموں پر چلا اللہ کا فرم فرما بردار بن گیا قسم خدا کی اس کی دنیا بھی بن گئی اس کا دین بھی بن گیا تو یہ دین بڑی محنتوں کے ساتھ بڑی قربانیوں کے ساتھ اللہ نے ہمیں دیا ہے اور جیسے میں نے کہا نعمتیں بھی برس رہی ہے اور اب تو رحمتیں بھی برس رہی ہے یہ اشرا اسپیشلی طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحمتوں کا اشرا ہے اللہ کی رحمتیں کنٹینیوسلی ہمارے اوپر آ رہی ہے تو نعمتیں بھی ہیں رحمتیں بھی ہیں یہ سب کچھ اللہ نے ہمیں دیا ہے اس کا ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے آج ہم اللہ کی کتنی نعمتوں کا شکر ادا کریں ہماری زندگی میں وہ حالات نہیں آئے نہیں آئے وہ حالات جو حالات صاحب کرام نے فیس کیے ہیں انہوں نے کلمہ پڑا ہے لیکن کلمہ بڑی قیمت کے بعد میں انہیں ملا ہے بہت قیمتیں انہوں نے چکائی ہے جان قربان کر دی مال قربان کر دیا بھوک کو برداشت کیا تب جا کر انہیں یہ یہ دین نصیب ہوا ہے ہمیں تو بہت ایزیلی بالکل فری آف چارج ہمیں نصیب ہو گیا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علی مجمعین غزوہ خندق کا موقع ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف تشریف لائے صحابہ کی آنکھوں میں آنسو ہے فرماتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت بھوک لگی ہے کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے بھوک برداشت نہیں ہوتی ہے یہاں تک کہ اپنی بھوک کو پروف کرنے کے لیے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلانے کے لیے انہوں نے جو چادر اپنے بدن پر پہنی تھی چادر ہٹا دیا پیٹ کھول دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ انہوں نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھا ہوا تھا میری مائیں بہنیں جب بھوک برداشت نہیں ہوتی ہے اور پیٹ ڈھیلا پڑ جاتا ہے تو اپنے آپ کو بیلنس دینے کے لیے اور اپنے پیٹ کو بیلنس دینے کے لیے اس زمانے میں پیٹ پر پتھر باندھ دیا کرتے تھے تاکہ ہمت رہے اور پیٹ کے اوپر وزن رہے اس بنا پر صحابہ کرام نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھا تھا جب وہ رو کر انہوں نے اپنا پیٹ کھولا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پیٹ بتایا کہ پیٹ پر پتھر بندہ ہوا ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اپنی چادر ہٹائے صحابہ کا بیان ہے ہماری چیخ نکل گئے ہماری آنکھوں میں آنسو آ گئے نبی کے پیٹ پر تو دو دو پتھر بندے ہوئے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھوک کی وجہ سے یہ حال حال تھا کہ پیٹ پر دو دو پتھر باندھے تھے یہ حالات کا سامنا کیا ہے میری مائیں بہنیں ہم نے تو بھوک نہیں دیکھا ہمیں نہیں معلوم بھوک کسے کہتے ہیں ہمارا تو حال یہ ہے ہے کہ اگر کہیں سفر میں اور ایک ٹائم ناشتہ نہیں ملا تو لنچ میں اسے وصول کر لیتے ہیں دوپہر کو کھانا نہیں ملا تو ڈنر ہمارا اتنا زوردار ہو جاتا ہے کہ سب کچھ وصول کر لیتے ہیں لیکن یہ صحابہ کرام کا حال ہے حضرت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے دو مہینے دو مہینے کنٹینیوسلی گزر جاتے ہیں لیکن میرے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا کچھ ہو تو کھانا پکاؤ کوئی چیز گھر میں ہو تو چولہے کو جلایا جائے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی نہ فرماتی ہے چولہا ویسے ہی پڑا رہتا یہاں تک کہ اندر گھاس اگ جایا کرتی تھی گراس اگ جاتی کیونکہ نہ آگ جلائی جاتی نہ فائر جلایا جاتا نتیجے میں گھاس اگ جاتی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی نہ فرماتی ہے زمانہ گزر جاتا کھجور اور پانی پر میں بھی بسر کر کرتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بسر کرتے اور ہمارا پورا اسودین پر اپنا وقت گزارا کرتا تھا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ میرے شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں سے تھوڑا سا آٹا لے کر آئے جب آٹا لے کر آئے تو میں نے سوچا کہ چلو روٹی بنا لو تھوڑا سا آٹا تھا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جب میں نے روٹی بنائی تو چار روٹی بنی اتنا آٹا تھا اونلی چار چپاتی چار روٹی تیار ہوئی ایک روٹی میں نے اپنے شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دی دوسری روٹی میں نے اپنے بڑے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دی تیسری روٹی میں نے اپنے چھوٹے بیٹے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دی اور چوتھی روٹی میں نے اپنے لیے رکھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے ہم سب لوگ بیٹھ کر روٹی کھا رہے تھے میں بھی اپنی روٹی کھا رہی تھی آدھی روٹی میں نے کھا لی اچانک مجھے خیال آیا کہ میں تو اپنے گھر میں بیٹھ کر روٹی کھا رہی ہوں پتا نہیں میرے ابا جان کو کھانا نصیب ہوا یا نہیں ہوا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے آدھی آدھی روٹی میرے پاس تھی میں اسے لے کر اٹھی اور لے کر کپڑے میں لپیٹ کر میں اپنے ابا جان کے گھر پر گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا میری بیٹی فاطمہ دروازے پر آئی ہے حضور نے فرمایا اہلن و و سہلن مرحبا آؤ ویلکم میری بیٹی آؤ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے میں نے ابا جان کو پورا واقعہ سنایا کہ آدھی روٹی بچ گئی تھی مجھے آپ کا خیال آیا یہ آدھی روٹی میں لے کر آئی ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ سے وہ آدھی روٹی لی ہے اس کا ٹکڑا لیا ہے اور روٹی کا ٹکڑا منہ میں ڈالا اور فرمایا اے فاطمہ اے فاطمہ خدا کی قسم کھا کر کہتا ہو جس کے قبضے میں میری جان ہے آج تین دن کے بعد میں نے یہ روٹی کا ٹکڑا میرے منہ میں ڈالا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ تین دن کے بعد آج میں نے روٹی کا یہ ٹکڑا میرے منہ میں ڈالا ہے میری بہنیں اندازہ لگاؤ کتنی قربانیاں دی ہے ان صحابہ کرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ تو فرمایا کرتی تھی کہ تین دن ہمارے گھر میں ایسے نہیں گزرے ہیں کہ ہم نے تینوں دن پیٹ بھر کر کھانا کھایا ہو آج کھایا تو کل نہیں ملا کل کھایا تو پرسوں نہیں ملا صبح میں کھایا تو شام میں نہیں ملا یہ ان لوگوں کا حال ہے اور آج ہم سوچے اللہ نے کتنی نعمتوں سے نوازا ہے ہمارا تو حال یہ ہے کہ صبح ہوتے ہی وائف کہتی ہے کہ what do you want to eat tonight آج تمہیں کیا کھانا ہے what shall I cook today آج میں کیا گھر میں بناؤ ہمیں چوائس ملتی ہے کہ بولو کیا کھانا ہے تم چکن کھا کھاؤ گے یا فش کھاؤ گے یہ چوائس ہمیں دی جاتی ہے اور ادھر یہ معاملہ تھا کہ بائی چانس انہیں کھانا مل جاتا تھا ہم اندازہ لگائے آج ہم سوچے اللہ نے کتنی نعمتوں سے نوازا ہے ہم بفے کرتے ہیں کتنی آئٹمز ہمارے لیے ہوتی ہے صرف ہمارا سٹارٹرز جو ہے وہ ٹین ٹین آئٹمز کا ہوتا ہے مین کورس میں سکس ٹو سیون ڈشیز ہے ڈیزرٹ میں اتنی ساری چیزیں ہوا کرتی ہے کتنا کھانا ہمارے پاس ہے کتنا پھینکنے میں جاتا ہے ہمیں ان نعمتوں کا احساس نہیں ہے کبھی تو ہم نے سوچا ہوتا اللہ کیسی نعمتوں سے تجھے تو نے نوازا ہے جو چاہا کھا لیا جو چاہا پہن لیا اچھی عزت کی زندگی گزارتے ہیں میری مائیں بہنیں آپ نے بھی دیکھا ہوگا میں نے بھی دیکھا ہے ہم جب اپنے ملکوں میں جاتے ہیں انڈیا پاکستان بنگلہ دیش ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہم اپنی گاڑیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں ہم ہم گاڑیوں میں وہاں پر اے سی میں سفر کر رہے ہیں ٹیکسیز میں بیٹھے ہوئے ہیں جب ہماری گاڑیاں کسی ٹریفک لائٹ پر رکتی ہے تو ہم کیا دیکھتے ہیں عورتیں آ کر جوان لڑکی آ کر ہمارے گاڑی کے ونڈو کو کھٹکھٹاتی ہے اور ہمارے سامنے ہاتھ پھیلا کر کہتی ہے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے ہمیں دو پیسے دے دو ہم کھانا کھا لیں گے اللہ کے نام پہ دے دو کبھی ہم نے سوچا کہ یہ لڑکی جو ٹرافک لائٹ پر بھیک مانگ رہی ہے وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے وہ بھی تو کسی کی ماں ہے وہ بھی تو کسی کی بہن ہے وہ بھی تو کسی کی بیوی ہے آج اللہ نے نے کیا نہیں دیا کتنے سکون سے اپنے گھروں میں آرام سے بیٹھ کر اچھے سے اچھا ہم کھا رہے ہیں اللہ چاہتا تو ہماری ماں بیٹیوں کو بھی ہماری بہنوں کو بھی اسی طرح لائٹ پر بھیک مانگنے والا بنا سکتا تھا لیکن اس مولا کا کرم ہے کتنی نعمتیں اس نے دی ہے اب اس کے باوجود بھی ہم اگر اس کی نافرمانیاں کریں اللہ کے حکم کے خلاف کریں اللہ کو ناراض کریں میری ماں بہن بتاؤ کیا جواب دیں گے ہم اللہ کو اللہ خود فرماتے ہیں جتنی نعمتیں میں نے تمہیں دی ہے میں سوال کروں گا میں پوچھوں گا تمہیں تم سے سوال کروں گا بتاؤ ان نعمتوں کا تم نے کیا ریٹرن مجھے دیا ہے میری مائیں بہنیں یہ سانس جو چل رہی ہے ہم بڑے اطمینان سے آکسیجن اندر لے رہے ہیں کاربن ڈائی آکسائڈ باہر نکال رہے ہے اس کا بھی تو کل ہمیں سوال ہونے والا ہے اس بنا پر ہمیں چاہیے ہم توبہ کریں اور اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ میرے بندو تم شکریہ کے دو بول بول دو تم توبہ کر لو میں ساری نعمتوں کا ریٹرن نہیں مانگوں گا مجھے کچھ نہیں چاہیے بس میری عبادت کرو میری ماننے والے بن جاؤ میرے فرما بردار بن جاؤ اس نے میری مائیں بہنیں رمضان کا مبارک مہینہ ہے آج ہم سب مل کر ارادہ کریں جیئیں گے تو اللہ کی رضا مندی کے ساتھ جیئیں گے موت آئے گی تو اس حالت میں آئے گی کہ ہم اللہ کو راضی کرنے والے ہوں گے اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی عمل کرنے والا بنائے آپ کو بھی عمل کرنے والا بنائے نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا بنائے اللہ تبارک و تعالی ہماری حاضری کو قبول فرمائے اور اللہ تعالی نیک اعمال کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے اخیر میں ایک آخری بات آپ کے سامنے بیان کر دو جیسے جیسے کہ میرا ایک معمول دا ہے کہ ہر وقت رمضان المبارک میں کوئی ایک پیارا سا وظیفہ کوئی ایک پیاری سی دعا میں بیان کر دیتا ہوں تاکہ ہم بھی عمل کرے میں بھی عمل کروں آپ بھی عمل کرو ہم میں سے ہر ایک کو فائدہ ہو جائے تو آج بھی آپ کے سامنے ایک بڑی پیاری تسبیح آپ کو میں بیان کرتا ہوں اور اتنی یہ تسبیح ہے بخاری شریف میں موجود ہے مسلم شریف میں موجود ہے حدیث پاک ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کوئی مصیبت آتی جب کوئی پریشانی آتی جب کوئی بے چینی آتی جب کوئی بیماری آتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ تسبیح پڑا کرتے تھے نبی نے مصیبت میں یہ تسبیح پڑی ہے انشاءاللہ ہم بھی پڑھیں گے ہماری بھی پریشانی دور ہو جائے گی ہماری بھی مصیبت دور ہو جائے گی اسی لیے امام تبری رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ہمارے بزرگوں کا یہ معمول رہا ہے کہ جب کبھی بھی وہ مصیبت میں آئے پرابلم میں آئے پریشانی میں آئے رکاوٹ گھر میں پیدا ہو گئی تو انہوں نے اس تسبیح کو پڑھنا شروع کیا اللہ تعالیٰ نے ان کے معاملے کو آسان کر دیا اور یہاں تک لکھا ہے بیماری اگر ایسی ہے جو جاتی نہیں ہے یہ تسبیح بہت مفید ہے اسپیشلی طور پر جو کینسر کی بیماری میں مبتلا والا ہے اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس خطرناک بیماری سے بچائے جو کینسر کی بیماری میں مبتلا ہے وہ بھی اس تسبیح کا ورد کرے اللہ کی شان سے کیا بعید ہے فیصلہ تو وہ کرنے والا ہے ایک ایسا پیشنٹ جو بستر پر پڑا ہوا ہے ڈاکٹر کہہ دیتا ہے وینٹیلیٹر ہٹا دیں گے اس کا انتقال ہو جائے گا یہ آخری سٹیج اس پر ہے اس کے لائف کے دو گھنٹے باقی رہ گئے ہیں لیکن جب وہ اللہ شفا دینے پر آتا ہے تو ڈاکٹروں کی بات ایک طرف ہو جاتی ہے وہ پیشنٹ اتنا اچھا تندرست ہو جاتا ہے کہ دن آتا ہے وہ چلنے پھرنے بھی لگتا ہے اس اس بنا پر کینسر کے کے کے پیشنٹس لیے اور علاوہ جس کو جو بھی بیماری ہو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو روایت میں ہے صرف بیماری نہیں پریشانی ہے مصیبت ہے رکاوٹ ہے گھر کے اندر روزی میں برکت نہیں ہے اولاد کا پرابلم ہے بچیوں کی شادی کا مسئلہ ہے ان سب کے کے لیے بڑی افیکٹو یہ تسبیح ہے جو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی ہے تو وہ تسبیح ہمیں پڑھنی ہے تسبیح کا طریقہ یہ ہے صبح میں سات مرتبہ شام میں سات مرتبہ seven times in the morning seven times in the evening اور دونوں سائیڈ پر تین تین مرتبہ درود شریف تو درود شریف thrice on both sides seven times in the morning seven times in the evening پہلے درود شریف پڑھے پھر درود شریف پڑھے پھر درود درود شریف پڑھے پھر سات مرتبہ یہ تسبیح پڑھے اور تسبیح کے بعد میں تین مرتبہ پھر درود شریف پڑھے اور جو بھی درود شریف آتا ہو کوئی اسپیشل درود نہیں ہے اور اس کے بعد دعا کرے اس مصیبت کے لیے پریشانی کے لیے بے چینی کے لیے بیماری کے لیے شفا دینے والا مشکل مشکل کشا اللہ تبارک و تعالی ہے وہ تسبیح میں آپ کے سامنے پڑھ لو تسبیح یہ ہے لا إله إلا الله العظيم العليم لا علا رب العرش شیلا لا گرب سماواتی و رب السماوات ورب ال ورب العرش کریم میری مائیں بہنیں آہستہ آہستہ سب یہ پڑھ لے ایک مرتبہ لا علا گل گلازی ملا لا علا گل رب العرش شلازیم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم ایک مرتبہ میں پھر پڑھ دیتا ہوں لا علا گلواح العظیم الحلیم لا علا گلو رب العرش عظیم لا علا گلو رب السماوات ورب رب الارض ورب العرش الكريم یہ بڑی پیاری ہے اللہ تبارک و تعالی اس تسبیح کے پڑھنے پر ہم کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے اور جس نیت سے پڑھی جائے اللہ اسے قبول فرمائے جو باتیں آج کہی گئی اللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے مجھے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اب اس سے پہلے کہ دعا شروع ہو میں کچھ ضروری اعلان آپ کے سامنے کر دوں سب سے پہلا اعلان تو یہ ہے کہ الحمد شب برات کے موقع پر ہمارے یہاں پر افطار پیکس کے لیے اعلان کیا گیا تھا کہ ففٹین پاؤنڈ کا ایک پیک ہے جو انڈیا پاکستان اور ملاوی کے غربہ میں تقسیم کیا جائے گا الحمدللہ ہمارے بھائیوں نے ماؤں نے بہنوں نے بچوں نے بچیوں نے دل کھول کر تعاون کیا اور الحمدللہ ten thousand five hundred pound جمع ہوئے ساڑھے دس ہزار پاؤنڈ جمع ہوئے جو اب آگے پہنچا دیے گئے ہیں انڈیا پاکستان اور ملاوی کے غربہ میں یہ پیکٹ تقسیم کیے جائیں گے ہم سب کے تہے دل سے مشکور ہیں اس کے علاوہ میرے بھائیوں میری مائیں بہنیں معاف کرنا میری مائیں بہنیں اس کے علاوہ آج ہمارے یہاں پر ایک نیا پروجیکٹ انیس الاسلام ریلیف پروجیکٹ کی طرف سے شروع ہو رہا ہے اور وہ ہے کیٹریک آپریشن کا پروجیکٹ اور یہ پروجیکٹ انشاءاللہ اللہ تعالی انڈیا پاکستان اور ملاوی کے غریبوں کے درمیان میں کیا جائے گا کہ وہ لوگ جن کی آنکھوں میں موتی آ گیا ہے ان کے موتی کا آپریشن کیٹریک آپریشن کیا جائے گا ایک آپریشن کی قیمت اونلی ففٹی پاؤنڈز ہے ہمارے ففٹی پاؤنڈ کسی غریب کی آنکھوں میں روشنی دوبارہ جائے گی کسی غریب کی دعائیں ہمیں مل جائے گی اس بنا پر انڈیا ملاوی اور پاکستان کے ان غریب عورتوں کے لیے بھائیوں کے لیے بچوں کے لیے یہ کیٹریک آپریشن کا پروجیکٹ ہے ففٹی پاؤنڈز میں ایک آنکھ کی آپریشن ہو جائے گا اور میری مائیں بہنیں وہ ایسے غریب ہے جو ہماری زکات صدقہ للہ ہر قسم کی رقم کے مستحق ہے ہے لہذا میں درخواست کروں گا زیادہ سے زیادہ تعاون فرمائے یہ کلیکشن آج بھی ہوگا ڈیورنگ دا ویک بھی پورا ویک چلتا رہے گا آئندہ سنڈے کو بھی کٹریک آپریشن کا کلیکشن ہوگا اس کے بعد بھی پورا ویک چلتا رہے گا تو گویا ٹوٹلی ٹو ویکس کے لیے یہ کٹریک آپریشن کا کلیکشن ہوگا اس میں دل کھول کر تعاون فرمائے اور آخر میں ایک بات یہ کہہ دوں کہ لاسٹ ایئر الحمد ہماری اسی مسجد میں ان غریبوں کے لیے one hundred five thousand pound جمع ہوئے تھے ایک لاکھ پچیس ہزار پاؤنڈ جمع ہوئے تھے جس کا رپورٹ تیار کر دیا گیا ہے ہماری ویب سائٹ انیس الاسلام ڈاٹ کام پر بھی اس کی ساری تفصیل اور امیجز اور اور پکچرز موجود ہے اور اس کے علاوہ ہم نے رپورٹ بھی تیار کر دیا ہے اس لیے جب آپ باہر نکلو گے تو آپ کو ہماری مسجد انیس الاسلام کے اس میگزین کا جس کا نام ریفلیکشن ہے اس کا ایک ایشو آپ کو دیا جائے گا وہ ضرور لے کر جائے اور جو کچھ بھی آپ نے لاسٹ ایئر تعاون کیا تھا اس کے متعلق ساری باتیں آپ کو اس کے اندر ملے گی اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے جن لوگوں کو ریسیورز کی ضرورت ہے ریسیورز بھی سیل پر ہے لاسٹ ایئر کی جو سی ڈیز ہماری بچی ہوئی ہے وہ بھی سیل پر موجود ہے شب برات کی اور مدرسے کے جلسے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 ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت وفيما بعد الموت اللهم إنا لغمرات الموت وسكرات الموت ومنكرات الموت وبليات الموت اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم انك عفو عفو کریم تحب العفا فعفو عنا یا کریم عنا یا کریم عنا یا کریم اے پروردگار عالم ہمارے گناہوں کو معاف فرما اللہ بہت بڑے گنہگار ہے مولا بہت بڑے خطا کار ہے اللہ پوری زندگی نافرمانیوں میں گزری ہے مولا بدن کا ایک ایک بال گنہگار گار ہے اللہ بدن کا ایک ایک ازو گنہگار ہے اللہ سر کے بال سے پیر کے ناخون تک گناہوں میں گندے ہو چکے ہیں مولا تیری بارگاہ میں آئے ہیں دیا کی بھیک مانگ رہے ہیں اللہ معاف فرما دے اللہ رحم فرما دے اللہ کرم فرما دے اللہ مغفرت کے فیصلے فرما دے اللہ عافیت کا معاملہ فرما دے مولا ہدایت سے مالا مال فرما دے رب کریم ہم سے راضی ہو جا اللہ ابھی اور اسی گھڑی راضی ہو جا اللہ تیرے سوا ہمارا کوئی نہیں ہے تو ہی تو ہمارا خالق و مالک و رازق ہے اللہ اگر تو ناراض ہو جائے گا تو ہم کہا جائیں گے اللہ تیرے در کے سوا کوئی در نہیں ہے مولا تیرے گھر کے سوا کوئی گھر نہیں ہے اللہ تو ہی ہمارا بیلی اور مددگار ہے ہاں مولا گنہ گار ہے ہاں مولا گناہوں میں گندے ہو چکے ہیں اے اللہ پچھلے گیارہ مہینوں سے گناہ کرتے کرتے گندے ہو کر تیری بارگاہ میں آئے ہیں لیکن اللہ آج ہم اسی لیے تیری بارگاہ میں آئے ہیں آج ہمیں پتا چلا ہے تو رحمت برسانے والا ہے تو معاف کرنے والا ہے تو مجرموں کو چھٹکارا دینے والا ہے ہے اے اللہ اسی امید سے بھوکے پیاسے ہو کر روزے کی حالت میں تیرے دربار میں آئے ہیں اللہ یہ میری مائیں بہنیں اتنی بڑی تعداد میں یہاں پر جمع ہے سب نے ہاتھ اٹھایا ہے سب بھیک مانگ رہی ہے اللہ معاف فرما دے اللہ معاف فرما دے اللہ بھی اور اسی گڑی رحم فرما دے اے پروردگار عالم ہم جانتے ہیں کہ ہم اس لائق نہیں کہ تیری بارگاہ میں کچھ مانگ سکے مولا میں گنے گا ہو اللہ مجھے معلوم ہے کیسے کیسے غلط اعمال مجھ سے سرزد ہوتے ہیں لیکن اللہ یہ مجمع بڑا پیارا مجمع ہے اللہ یہ روزے داروں کا مجمع ہے اللہ یہ سب میری مائیں تیرے دربار میں بیٹھی ہوئی ہے اللہ اس میں بوڑھی امائیں بھی موجود ہے مولا ایسی بوڑھی مائیں ہے جن کے بال سفید ہو چکے ہیں اور اللہ سفید بال والوں پر تو تجھے پیار آتا ہے اللہ اس میں تیری بندیاں بیٹھی ہے نہ جانے کون سی ایسی بندی ہو ہوگی جس سے تو بہت پیار کرتا ہوگا اللہ اسی بندی کا تجھے واسطہ ہمیں معاف فرما دے اللہ ننی ننی بچیاں یہاں پر آ کر بیٹھی ہے اللہ ایسی چھوٹی بچیاں ہے جو بیچاری دعاؤں کا مطلب بھی نہیں سمجھتی ہے اس نے اپنی امی کو دیکھا اس نے اپنی دادی کو دیکھا اس نے اپنی نانی کو دیکھا اس نے اپنی آنٹی کو دیکھا کہ وہ ہاتھ اٹھا کر دعائیں کر رہی ہے اللہ ان معصوم بچیوں نے بھی اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ ہاتھ اٹھا لیے ہیں وہ بھی دعائیں کر رہی ہے اللہ ان کے صدقے ہمیں معاف فرما دے اللہ معاف فرما دے اللہ جم خالی ہاتھ نہیں لوٹیں گے بڑی امید لے کر آئے ہیں تیرے دربار سے مانگنے کے لیے آئے ہیں اللہ اگر تو ہم سے ناراض ہو جائے گا تو کہاں جائیں گے اللہ کوئی آسرا ہوتا تو چلے جاتے لیکن اللہ تیرے سوا ہمارا کوئی نہیں ہے اللہ معاف فرما دے اللہ بھی اور اسی گھڑی معاف فرما دے اللہ ہمیں خالی خالی مت لوٹانا اللہ خالی مت لوٹانا الہ العالمین میں سے جو بیمار ہے انہیں دائمہ نصیب فرما دے اللہ تندرستی بہت بڑی نعمت ہے اس نعمت کی قدردانی نصیب فرما دے الہ العالمین کتنی ہماری بہنیں ایسی ہے وہ بیچاری آج بیان میں آنا چاہتی تھی آج وہ بھی تیرے گھر پر آنا چاہتی تھی لیکن اللہ وہ بیمار ہے وہ بیچاری مجبور ہے وہ چل نہیں سکتی ہے وہ بستروں پر پڑی ہوئی ہے اللہ وہ اندر اندر ہی تڑپ رہی ہے اللہ انہیں شفا دے دے اللہ ان بیماروں کو شفا دے دے اللہ انہیں بھی چلتا پھرتا کر دے اللہ انہیں بھی ساری نعمتوں سے نواز دے اللہ انہیں بہترین بدلے نصیب فرما دے اللہ تیرا کرم ہے کہ آج ہم نے روزہ رکھا ہے کتنی میری بہنیں ایسی ہوگی وہ بیچاری روزہ رکھنا چاہتی ہے وہ بیچاری تیرے سامنے اس مبارک مہینے میں عبادت کرنا چاہتی چاہتی ہے تلاوت کرنا چاہتی ہے لیکن اللہ وہ بیمار ہے وہ بیچاری روزہ نہیں رکھ سکتے وہ بیچاری تلاوت نہیں کر سکتے وہ بیچاری اٹھ کر نمازیں نہیں پڑھ سکتے اللہ تو ان کے حال کو جانتا ہے انہیں بہترین بدلہ نصیب فرما دے اے اللہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے آج ہم سب مل کر دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں دنیا میں کبھی کسی کا محتاج نہ بنانا اللہ محتاج نہ بنانا اللہ محتاجی کی زندگی سے حفاظت فرما دے اللہ جب تک جان میں جان رہے یہ ایمان سلامت رہے یہ عقل سلامت رہے یہ بدن سلامت رہے اللہ جتنی نعمتیں تو نے دی ہے ان نعمتوں کا شکر کرنے والا بنا دے نعمتوں کی قدردانی نصیب فرما دے اللہ رحمتوں کے عشرے میں رحمت کو چننے والا بنا دے اللہ شیطان کے شر سے بچا لے نفس کے سرور سے بچا لے اللہ ہم جانتے ہیں ہمارا نفس بہت برا ہے اللہ وہ گناہ کی طرف لپکتا ہے اللہ تو اسے مت جانے دے تو ہمیں پکڑ پکڑ کر سیدھے راستے پر ڈال دے اللہ ایمان پر استقامت نصیب فرما دے ایمان والے اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما دے اللہ ہمارے دلوں کو دلوں سے ملا دے آپس میں پیار نصیب فرما دے بھائی چارگی نصیب فرما دے ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے والا بنا دے الہ العالمین ہمیں ایک بنا دے نیک بنا دے اللہ ایک بنا دے نیک بنا دے اللہ آج ہماری امت بکھر چکی ہے چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہم نے الگ الگ الگ الگ مسلک بنا اختلافات میں میں پڑ گئے ہیں ہیں آپس ٹوٹ چکے مولا امت بکھر چکی ہے مولا اللہ ہمیں جوڑ دے اللہ ہمیں جوڑ دے اللہ ہمیں جوڑ دے آپس کے توڑ کو ختم فرما دے آپس میں پیار محبت نصیب فرما دے ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے والا بنا بنا دے اللہ بھائی بھائی میں بھائی بہن میں بہن بہن میں محبت نصیب فرما دے اولاد اور والدین کے رشتوں کو مضبوط فرما دے اللہ میاں بیویوں میں محبت نصیب فرما دے اللہ میاں بیوی کا رشتہ بڑا پیارا رشتہ ہے الہ العالمین تمام میاں بیویوں میں محبت نصیب فرما دے ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے والا بنا دے آپس میں انڈرسٹینڈنگ نصیب فرما دے ایک دوسرے کو خوش رکھنے والا بنا دے اللہ ہمارے نکاح کے بندن کو کو مضبوط فرما دے ہمارے گھروں میں سکون اور اطمینان نصیب فرما دے الہ العالمین ہماری وہ بہنیں جو حمل سے پریگننٹ اللہ ان کے لیے آسانی کے فیصلے فرما دے اللہ ان ان کے لیے ایام میں آسانیاں فرما دے اور نیک اولاد نصیب فرما دے اللہ جو بھی اولاد ہے اولاد کے لیے ترس رہی ہے اللہ انہیں نیک اولاد نصیب فرما دے مولا اولاد دینا تیرے ہاتھ میں ہے مولا تیرے سوا کوئی اولاد دینے والا نہیں ہے اللہ جب تیرے دربار میں بیٹھ کر دعا کرتے ہیں اللہ بے اولادوں کو اولاد نصیب فرما دے اور مولا جو با اولاد ہے انہیں اپنی اولاد کی بہترین تربیت کی توفیق نصیب فرما دے اللہ ہمارے بچوں کو نیک بنا دے ہماری بچیوں کو نیک بنا دے اللہ ہماری اولاد کو برائٹ فیوچر نصیب فرما دے انہیں زندگی کے اور امتحان میں کامیابی نصیب فرما دے انہیں دنیا میں بھی کامیاب فرما دے آخرت میں بھی کامیاب فرما دے اور ہمیں ان کی بہترین تربیت کرنے کرنے والا بنا دے اللہ ہمارے بچوں کو دیندار بنا دے نمازوں کا پابند بنا دے دینداری نصیب فرما دے والدین کا فرما بردار بنا دے اے ہمارے مولا ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہماری اولاد کو محروم نہ کر دینا اللہ ہمارے بچے تو ہماری امانت ہے اللہ ہمارے بچوں کو حافظ قرآن بنا دے ہماری بچیوں کو دین کی دائیا بنا دے افیفہ بنا دے پاک دامن بنا دے اور ہمیں ان کی بہترین تربیت کرنے کی توفیق نصیب فرما دے اے ہمارے مولا ہماری بچیوں کو بہترین رشتے نصیب فرما دے ہمارے بچوں کو بہترین رشتے نصیب فرما دے اے اللہ امت کی ہر بچی کو مئی سے زیادہ سسرال میں خوشحالی نصیب فرما دے خوشحالی نصیب فرما دے اللہ ہمارے گھروں میں آل اولاد میں اسلامی فضا قائم فرما دے اے اللہ ہمارے بابا پر رحم فرما دے مولا ماں باپ دنیا کی بہت بڑی نعمت ہے اللہ والدین سے بڑھ کر دنیا میں کوئی نعمت نہیں ہے اللہ اگر وہ زندہ ہے مولا ان کی عمروں میں برکت نصیب فرما دے اللہ ہمارے والدین کو تو ہمیشہ خوش رکھنا نعمتوں میں رکھنا ہنستا ہوا رکھنا اللہ انہیں دنیا میں بھی ہنستا ہوا رکھنا آخرت میں بھی ہنستا ہوا رکھنا اور ہمیں اپنے والدین کی خدمت کرنے والا بنا دے اللہ ہمارے ماں باپ نے ہمارے لیے بہت تکلیفیں اٹھائی ہے ایک ماں کتنی تکلیف اٹھا کر اپنے بچے کو بڑا کرتی ہے اللہ ہم تو بہت چھوٹے تھے پیشاب میں اور گندگی میں پڑے رہتے تھے اللہ ہماری ماں ہمیں صاف کیا کرتی تھی ہم راتوں کو جھالتے تھے تو وہ اپنی نیند قربان کیا کرتی تھی مولا ہم تو ایسے چھوٹے بچے تھے ہمیں تو پتا بھی نہیں ہے کہ جو ماں ہمیں دودھ پلاتی تھی اللہ اسی کی چھاتی کو کاٹ لیتے تھے اللہ ہماری ماں کی چیخ نکل جاتی تھی لیکن اللہ ہماری وہ ماں ہمیں اپنے سینے سے لگا لیتی تھی اللہ تو نے پیار کرنے والی ماں نصیب فرمائی ہے اللہ ہمیں اپنے والدین کی خدمت کرنے والا بنا دے اللہ انہیں تو ہمیشہ ہنستا ہوا رکھنا خوش رکھنا اللہ ان کی ہر بیماری ختم فرما دے ہر پریشانی کو دور فرما دے اللہ مجمع میں میری ایسی بہنیں بھی بیٹھی ہے محروم ہو گیا اے اللہ اولاد کتنی بھی بڑی ہو جائے اسے اپنے مرحوم ماں باپ کی یاد آتی ہے اللہ مرحوم والدین کی مغفرت فرما دے ان کی قبروں کو نور سے بھر دے جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرما دے اے الہ الہ العالمین اے ہمارے مولا کتنی عورتیں بیوہ ہو چکی ہے اللہ تو ان کا کفیل بن جا ان کے شوہروں کی مغفرت فرما دے کتنے شوہر اپنی بیویوں کو کھو چکے ہیں الہ العالمین ان بیویوں کی مغفرت فرما دے ان شوہروں کا تو کفیل بن جا پروردگار عالم امت کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما دے اے اللہ کتنے لوگ آئند گزشتہ رمضان ہمارے ساتھ میں تھے مولا کتنی ہماری بہنیں ایسی ہوگی جو گزشتہ رمضان کو اسی مسجد میں آ کر تیرے دربار میں بیٹھ کر بیان سنا لیکن اللہ آج آج وہ وہ تجھے پیاری ہو چکی ہے ہمیں چھوڑ کر چلی گئی ہے مولا انہیں تو ہمیں ان کا حال معلوم نہیں انہیں ہمارا حال معلوم نہیں اللہ ان مرحومین کی مغفرت فرما دے اور اللہ بچی کچھ زندگی میں نیک مال کی توفیق نصیب فرما دے اللہ ہماری زندگی کا بھی کوئی بھروسہ نہیں ہے اللہ موت آنے والی ہے مولا میں معلوم ہے موت آنے والی ہے موت کبھی بھی آ سکتی ہے الہ العالمین ہم سب مل کر دعا کرتے ہیں تیرے دربار میں بیٹھے ہیں کہ جب ہماری آخری گھڑی آ جائے جب ملک الموت کی حاضری ہو جائے اللہ جب ہماری روح نکل رہی ہو اللہ ہماری زبان پر کلمہ جاری کر دینا اللہ کلمے والی موت دے دے اور کلمے کی بنیاد پر مغفرت کے فیصلے فرما دے اللہ مانا گار و خطا کار ہے لیکن اللہ تیرے ہی تو بندے ہیں اللہ تیری ہی تو بندیاں ہے اللہ تیرا ہی تو نام لیتے ہیں اللہ ہم سب تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہے مولا تیری بندی ہونے کی لاج رکھ لے نبی کی امتی ہونے کی لاج رکھ لے ابھی اور اسی گھڑی ہم سب کو معاف فرما دے سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرما دے الہ العالمین سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرما دے اللہ امت کی وہ بچیاں جو گھر چھوڑ کر چلی گئی ہے اللہ وہ ہماری بچیاں ہیں انہیں عزت اور عفت کے ساتھ واپس واپس لوٹا دے اللہ انہیں واپس لوٹا دے پاک دامنی کے ساتھ واپس لوٹا دے اللہ ہمارے وہ بچے جو ڈرگس کے ایڈکٹڈ ہو چکے ہیں الکوہل کے عادی ہو چکے ہیں رمضان کے مہینے میں بھی وہ نشے میں مبتلا ہے اللہ وہ ہمارے بچے ہیں اللہ انہیں توبہ کی توفیق دے دے اللہ انہیں مسجدوں میں بھیج دے اللہ انہیں مسجدوں میں بھیج دے الہ العالمین ہماری نوجوان نسل کی حفاظت فرما دے مولا کبھی کبھی اکیلے میں خیال آتا ہے اللہ وہ کیسا دن ہوگا ہم قبر کے اندر ہوں گے منو مٹی کے نیچے دبے ہوئے ہوں گے اللہ رات کا وقت ہوگا قبرستان کا دروازہ بند ہوگا اللہ ہمارا وہاں پر کوئی نہیں ہوگا اللہ تیرے سوا کوئی نہیں ہوگا اللہ تیرے عذاب سے بچا لے اللہ تیرے غصے سے بچا لے اللہ عذاب قبر سے بچا لے اللہ معاف فرما دے اللہ معاف فرما دے اللہ دیکھ ہم مانگتے مانگتے تک جاتے ہیں تو دیتے دیتے نہیں تکتا اللہ معاف فرما دے آج کسی کو کو محروم نہ کرنا ہم سب کی تمناؤں کو پورا فرما دے جائز ارمانوں کو پورا فرما دے اور اللہ ہم سب کے لیے توبہ کا فیصلہ فرما دے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنو صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی محمد النبی الامی وعلى اله وسلم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام المرسلیم والحمد للہ